جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا وہ بدترین مقام پر ہیں اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے